لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم قابل احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے ہماری شریعت میں اس کا کوئی کوئی بھی ٹھکانہ نہیں کوئی منزل ہے ہی نہیں کہ آدمی مایوس ہو جائے کہ صاحب میں بہت بڑا ہوں میرا کچھ ہوگا نہیں یہ نہیں ہے دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس نے پیدا کیا ہے اسی نے کھولا ہے استغفار کا دروازہ صبح کا دروازہ جب تک سورج سورج جو ہے یہ روزانہ طلوع ہوتا ہے یہ اللہ کا ایک قسم کا ہوائی جہاز ہے ہزاروں فرشتے روایتوں میں آتا ہے کہ اسے لے کر نکالتے ہیں ہزاروں فرشتے اور پھر جو ہے وہ فلائٹ چلتی رہتی ہے اس کی کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اس کا ٹائم بھی جو ہے چلتا رہتا ہے کبھی یہ فلائٹیں ہوئے کبھی کوئی یہ یہ حادثہ نہیں سنو گے کہ صاحب سورج گر گیا اور چاند گر گیا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی پھر یہ سورج چلتے چلتے جب مغرب میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے مغرب کی نماز سورج پڑتا ہے ہم لوگ بعد میں پڑھتے ہیں ہری شریف میں آتا سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے روزانہ روزانہ جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے آپ کا موبائل ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے آپ کی کار ہے وہ بھی نماز پڑھتی ہے آپ کا مکان ہے وہ بھی نماز پڑھتی ہے مسجد کے اندر جتنی چیز ہے مخلوق جس پر مخلوق کا نام آئے گا وہ نماز پڑھے گی قرآن شریف میں ہر ایک کی نماز الگ الگ ہوتی ہے درخت جو ہے یہ کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اب دیکھو درختوں کو کھڑے ہوئے ہیں ایک پاؤں پر نماز مشغول ہے پہاڑ جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے دور سے دیکھو ایسا لے کر جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ جتنے بھی حشرات الارض الرد سانپ ہے بچھو ہے یہ سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ بھینس بکری ہے یہ رکو کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہر وقت جو جھکے ہوئے راکعون تو میں ایک اللہ کا نظام سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں ہم بہت بڑے مالدار ہیں ہمارے پاس قرآن ہے ہم غریب نہیں ہیں کہ یہ قرآن یہ اللہ کا پیغام انسانوں کے نام ہے خالی مسلمانوں کے نام نہیں ہاضا الناس قرآن شریف میں کہا ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے قرآن میں کبھی آئی الدین امنو کہیں گے تو یہ خطاب خالی مسلمانوں کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں گے یا یاس خطاب سب کو ہے عمومی طور پر کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا یوہر رسول یا یوہر نبی ایک خطاب انبیاء کو ہوتا ہے لیکن بعض خطاب ایسے ہوتا ہے کہ نبیوں کو بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے سب کو ایک ساتھ ہوتا ہے بعض خطاب نبیوں کے لیے خاص ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے تو یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا اللہ پاک کیا کروں اللہ کہے کہ اب دوسری جگہ سے پھر سے جو ہے یعنی مشرق سے نکل لیکن ایک دن اللہ کہیں کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے نکل مغرب سے نکلے گا دوسرا کہ سورج یہ سمجھ لو کہ اب قبا کا دروازہ بند ہو گیا یہ تو عام لوگوں کے لیے دنیا دیکھے گی نا علامتیں بتائی قرآن شریف لوگ پڑھیں گے رات کو پڑھ کر اپنے کافوں میں رکھیں گے اپنی مسجد میں رکھیں گے اور صبح اٹھیں گے تو اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے خالی کاغذ ان کا قیامت آ گئی جی، بس حرم کا کعبہ کا تماف کریں گے اور اپنے گھروں پر جائیں گے آرام کریں گے تہجد میں حرم میں آئیں گے تو کعبہ نہیں ہوگا کھا لیا لوگ وہی کھڑے کھڑے روئیں گے یہ کوئی غلط جگہ تو نہیں آ گئے ہم نہ یہی ہے یہ سب پانی پیتے تھے یہ زمزم کا کنواں یہ یہ جو ہے یہ صفا مروا یہ یہ سب یہی ہے یہ جگہ یہی ہے کعبہ کہاں گیا یہ اٹھا لیا گیا تم نے قدر نہیں کی اٹھا لیا گیا یا انسان کا موت کا وقت آ رہے کہ جب انسان کو اب پتہ چل جا رہے کہ اب خلاف میں دنیا سے مجھے جانا ہی جانا ہے فرشتوں کو دیکھ لے کہ فرشتے آ رہے ہیں اب اس کے لیے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے اس سے پہلے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ نصع تن لن قبیل تف تنی نہارن قبل دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا تو آ جا مایوس نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے بس میں اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں مایوس مت بننا ہمارے ممبروں سے محبت کا پیغام جانا چاہیے اور امید کا پیغام جانا چاہیے کہ محبتیں ہوں امیدیں ہوں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو پھر اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے اللہ کو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے چوبیس گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں متقیوں کے سامنے نہیں والوں کے سامنے نہیں بڑے بڑے علماء فقہ بڑے بڑے مفسرین بڑے بڑے اللہ والے ان کے سامنے نہیں گاروں کے سامنے کہ ان اللہ یفس یفس تو تو بل النہار میں بلسی النہارئی اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں دن میں اللہ اعلان کرتے ہیں اور جب رات آتی ہے تو اللہ اعلان کرتے ہیں اور دن گنہ گار آ جا میں تجھے معاف کر دوں کریم اس لیے اپنے آپ کو ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں ہمارے واٹس ایپ کے سبق میں بھی کئی مرتبہ میں نے وہ جملہ کہا ہے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا علامہ اقبال کہا کرتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزن سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ بھی تو رہبر بھی تو رہرو بھی تو منزل بھی تو زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے مسلمان سو گیا یہ مسلمان تو جگہ نہیں والا تھا ہم تو جگہ نہیں والے تھے لوگوں کو ہمارے اندر ہی آئے گی ملاقات عروش پر تھی ازا کا جواب بھی نہ دیا اقبال مشغول تھے ملاقات عروش پر تھی ازا کا جواب بھی نہ دیا اقبال اب جو سنم روٹھا اب خود موزن بنے بیٹھے ہیں حالات آئے اب خود موزن بن گئے اور پہلے فرصت نہیں تھی اور عجیب بات کہہ جی مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال حالانکہ سجدہ تو کافر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہیں تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے کہ ہم جھکتے کس کے سامنے اور سوچتے کیا باتیں ہیں اس لیے اپنے آپ کو سدھارنے کا ہم ارادہ کریں آدمی اندر سے ارادہ کرے مایوس نہ بنے مایوس ہو جائے گا نہیں ہوگا یہ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت میں نے دی لمبا قصہ ہے میں تھوڑے دیر میں بہت نہیں کر سکتا اسے ساتھیوں نے کہا کہ مطلب صاحب خصوصی ملاقات میں جانے میں نے کہا جانے کبھی اس کو جا کر کیا کر میں نے کہا مایوس کی کیا منزل ہے ہمیں تو اللہ رسول کی بات کہنی ہے لڑائی کی کون سی بات کرنی ہے ہمیں اس سے ہمیں اس سے چندہ کہاں لینا ہے اس سے پیسہ کہاں مانگنا ہے اس کو ڈانٹنا کہاں ہے ہمیں ہمیں تو دعوت کی نہیں ہے ہماری ساؤتھ افریقہ کے سفر میں پوری کارگزاری میں نے اس کی بیان کی تھی کہ ہم نے کیسے کیسے اس کے پاس گئے کیسے دعوت دی اس نے کیا جواب دیا کس بات کو رویا جی۔ مایوس نہ بنے آج میرا ایک ایک آج پیغام آج کا میرا سبق یہ آپ لوگوں کے لیے کہ مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی تو عزم میں سفر پیدا کر عزائم کو سینوں میں بیدار کر نگاہ مسلمان کو تلوار کر مسلمان دیکھے اور اللہ دین کی ہدایت کا فیصلہ کرے کس زمانے میں مسلمان ایسا ہوتا تھا کس زمانے میں جوان ایسے ہوتے تھے وہ قرآن پڑھتے تھے فرشتے روتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات کو قرآن کس نے پڑھا ہے فلاں نے پڑھا تیرے قرآن کے پڑھنے نے فرشتوں کو رولا دیا تیرے قرآن کے پڑھنے نے فرشتوں کو رولا دیا اس لیے میرا آج کا سبق جو ہے آپ لوگوں کے لیے روزانہ ہمارا واٹس ایپ پر آج کا سبق آتا ہے تو ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ایک ہی جملہ ہے مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بڑے سے بڑا گنا آپ نے کیا ہے حتیہ کہ آدمی نے شرک کیا ہے تو شرک کی معافی تو نہیں ہے لیکن شرک کے بعد اگر اسلام میں داخل ہو گیا تو معاف کر دیں گے جاؤ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بتاؤں میں آپ کو تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ جميعا انه هو الغفور رحیم پیغام الفاظ سنو اللہ کے قرآن میں جو بات کہی جائے گی بہت گہری ہوگی بہت گہری اللہ قسم کھائیں گے قرآن شریف کے اندر تو قسم بھی عام چیزوں کی نہیں کھائیں گے جو چیز بہت بہت اونچی ہوگی اللہ اس کی قسم کھائیں گے جو بہت اونچی ہوگی یا جس کے فوائد بہت ہوں گے وہ تین انجر کی قسم کھائی بس زیتون زیتون کی قسم کھائی پکوڑے کی قسم نہیں کھائی یہ تمہارے حلو کی قسم نہیں کھائی یہ ڈشو کی قسم نہیں کھائی اللہ نے کہ بھجی کی قسم نہیں اس کی قسم نہ بس بس زیتون سینین میری تصویر آ رہی ہے قرآن کا قرآن کی تصویر ان اللہ تو اللہ نے یہ قسمیں کیوں کھائی ہے بے اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی اللہ تو بغیر قسم کے بھی ایک بات کہہ دے تو کافی ہے بس میں اللہ نے نو قسمیں کھائی ایک ساتھ ایک ساتھ قسم کھائی بش سورج کی قسم بدہا اس کی روشنی کی قسم والقمر چاند کی قسم ادا تالا اس کی روشنی کی قسم نکلنے کی قسم یہ دو دو قسمیں بن نہار ادا جلا دن کی قسم اور پھر اس کی روشنی کی قسم بلئی ادا یکشاہ رات کی قسم اور رات لے ہوئے اندھیرا آئے اس کی قسم یہ دیکھو یہ قصبے کھا رہے بلئی ادا یکشاہ منف وما سواہ فالم نو قسمے کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہتے ہیں وہ آدمی کامیاب ہوگا جو دیندار ہوگا جو میری تفسیر انشاءاللہ آئے گی اگر زندہ رہا تفسیر آ گئی تو انشاءاللہ اس میں میں لکھوں گا کہ یہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہے وجہ کیا ہے قسم کھانے کی زمانے کی قسم آنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کو بلا الف خود کیا قسم پڑی مکہ کی قسم کیوں کھائی گی یہ تو یہ وہاں دیکھ لینا انشاءاللہ وقت پر جب آئے گا اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں السماء رزقكم وما السماء رسک و لحاق مثل ما انكم تنطقون اللہ تعالیٰ کہتے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے رب کی قسم اللہ کو اختیار ہے چاہے اپنی قسم کھاوے چاہے سورج کی قسم کھاوے چاہے قرآن کے اندر میں کا جملہ کہے کبھی اللہ میں کہتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا کبھی قرآن میں کہتے ہیں ہم نے کیا ہم نے کیا جمع کا سیگا لاتے ہیں یہ اللہ کو اختیار ہے مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم بھی سورج کی قسم کھانی شروع کریں ہم بھی جان کی قسم کھانی شروع کریں نا یہ اللہ کو اختیار ہے اپنے لیے میں کا جملہ کہے اپنے لیے ہم کا جملہ کہے اور کسی کی بھی تو اللہ تعالیٰ خود اپنی بھی قسم کھا رہا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے رب کی قسم جیسے تم باتیں کرتے ہو نا ایسی تمہاری روزی ہم نے لکھ دی ہے روزی ہم نے لکھ دی ہے تم گھبراؤ مت اور تم آ جاؤ ہم ہم معاف کر دیں گے تم آ جاؤ ہم تو معاف کر دیں گے اس لیے اسی لیے معافی کے اسباب بتائے ایک مرتبہ میرے دل جی میں یہ خیال آیا کہ میں لیکن میں میرا جو مزاج ہے اپنا کسی کو نا امید نہیں کرتے ہم آئے کمل مطلب صاحب میں نے یہ کیا یہ کیا میں نے کبھی چپ ہو گئی تو کسی کو بولنا مت کسی کو بتانا مت کسی سے فتوا لینا مت اور کسی کو بتانا مت تج سے چوک ہو گئی تیرے اللہ کے درمیان ہے تو بالکل رائٹ جگہ پر پہنچا ہے میرے پاس کسی سے مشورہ مت کرنا چپکے چپکے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا تیرا معاملہ کلیئر ہو جائے گا اسی لیے لکھا ہے کہ کسی سے اگر چک ہو جائے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیر صاحب کے پاس جا رہا ہے پیر صاحب یہ گنا ہو گیا کیا کروں نہ آپ سے چوک ہو گئی معاملہ کلیئر کر لو وہاں معاملہ کلیئر کرنے کے لیے کوئی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے کوئی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کوئی کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو جو ہے استغفار کرنا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج اب میں نے تجھے معاف کر دیا جا کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی ستر سال سے کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم یا سنم ایک دن اس کی زبان پر غلطی سے نکل گیا یا سمت تو اللہ نے فوراً لبے لبیک آپ جی لبیک لبے کیا آپ لبیک حاضر ہوں حاضر فرشتوں نے کہا اللہ پاک ستر سال سے اس نے بدھ کو پکارا ہے آج آپ کو پکارا وہ بھی انجانے میں پکارا غلطی سے نکلا آپ فوراً جواب دے رہے اللہ نے کہا فرشتو کان کھول کے سن لو ستر سال سے یہ کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم یا سنم میں ستر سال سے انتظار میں تھا کہ کب مجھے پکارتا ہے کوئی اگر مجھے پکارتا ہے تو میں کئی مرتبہ جواب دیتا ہوں آ آ آ جا جا جا ماں باپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہم سے محبت ہے چپ ہو جاتی ہے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے پھر گنا چھوڑنے کی فکر کرو تو گنا جو لگا ہوا ہے اسے چھوڑنے کی فکر کرو سیدھے راستے پر آ جائے آج اور یہ ذہن میں رکھنا کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بنایا تو ایک نوجوان آیا اب بادشاہ بنے ہیں جیل میں سے نکل کر ایک نوجوان نے آ کر کہا یوسف اناج چاہیے اناج یوسف نے سب اشارے کیا دے دو اس کو اناج صحت پہلے کا زمانہ تھا دوسرے دن وہی نوجوان پھر آیا یوسف اناج یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کل تو لے گئے تھے آپ کل آپ لے گئے تھے کیونکہ ہاں لے گیا تھا پھر آج کیوں آئے شہر میں قید سا لیے آپ کا گھر تو اکیلا نہیں ہے گھر بہت ہے چلو دے دو بھائی آنے والے کو منع نہیں کرتے دے دیا تیسرے دن یہی نوجوان پھر آیا یوسف اناج اب حضرت یوسف علیہ السلام کے تیور بدلے یا دو دن سے تو تو آ رہا ہے کل میں نے تھوڑا اشارہ بھی کیا آج پھر سے ٹپک پڑا ابھی یہ کیا بات ہوتی کیوں یہ تو کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا بس دیکھ بھائی آج دیتا ہوں کل نہیں ملے گا کل مت آنا یعنی کل میں نہ کہہ کر شرمندہ نہ بولوں میں پہلے سے منع کر دیتا ہوں کل نہیں ملے گا آج لے جا تین دن کا مہمان ہوتا ہے نا تو میں تین دن کا مہمان ہے چل اب کل مت آنا تو نوجوان نے کیا کہا اما یا عزیز مصر اے یوسف کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا تجھے یوں کہا کہ جب آپ پر بدکاری کی تہمت لگی تھی اس وقت میں جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی میں وہ ہوں اس وقت بچہ تھا اب جوان ہوا ہوں یوسف علیہ السلام نے کہا تو سبحان اللہ انت من شاہد من شاہدہ کیا تو ہے تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی اس نے کہا ہاں میں نے دی تھی اور فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا احترام کیا اللہ اسے شاہی مہمان بناؤ شاہی مہمان بٹھا قریب میں اور پورے مملکت میں اعلان کر دیا اس کا چہرہ دیکھ لو بھائی یہ جب بھی آئے جانچ لینے کے لیے کوئی منع مت کرنا دیتے رہنا کیوں کہ اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب یہ اعلان یوسف علیہ السلام نے کر لیا آسمانوں سے اعلان نازل ہوا وہی نازل ہوئی اے یوسف جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے کہ جو میرا بندہ اور بندی صبح شام میری پاک دامنی کی گواہی دیں گے میں ان کا کتنا اکرام کروں گا یہ اس کے کریم بات یہ ہے اس کی کریم ذات ایک حدیث ہے تو حدیث حدیث کی بات سنانے میں تو حرج نہیں ہے بھائی صحیح حدیث ہے لیکن عام طور سے میں مجموع میں سناتا نہیں ہوں سناؤں گا تو لوگ چلا نہیں دیں گے اگر سناؤں گا تو لوگ چلا نہیں جائیں گے لیکن آج سنا دیتا ہوں تاجروں کا مجمع ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحاب آئے ارے جتنے حدیثیں میں بیان کروں گا میری کتابوں میں ملے گی آپ کو اور بہت بلا جھجھک آپ لوگوں میں بیان اسے کر سکتے ہو حوالے تو ہمیں یاد رہتے نہیں بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا لیکن ہم پہلے لکھتے ہیں پھر بیان کرتے لکھتے ہیں پھر بیان کرتے لکھنے کے بعد وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے بیان کرنے والے کو تو ہمارا سبق بھی تازہ ہو جاتا ہے صاحب آئے اور صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ایک خاص پرائیویٹ مشورہ کرنا ہے بہت اہم بات ہے آپ نے فرمایا بتاؤ ایک صحابی تو تھے بھی کئی تھے ظاہری بات ہے جو کئی تھے انہیں میں صحیح ہے جس نکلی گر میں نے گھر کی بات تو گھر میں رہتی ہے باہر تو آتی نہیں کئی قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوئے جو اندر ہی اندر رہے ہم تو پہنچے نہیں اور کئی قصے ایسے ہیں کہ جو پہنچ گئے اور کئی قصے ایسے ہیں کہ وہ صحابی کے مرنے کے بعد پہنچے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ چیز کہنا میں جب تک زندہ رہوں تب تک مت کہنا اس قسم کی حدیث سے ملتی ہے آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتا ہے یہ فرمایا کہ حضرت بہت غفلت ہے اور حج یہ ہے کہ تہجد پڑھی نہیں جاتی اٹھائی نہیں جاتا اور دوسری غفلت یہ ہے کہ جہاد میں بھی نہیں جایا جاتا بزدلی کی وجہ سے مر جاؤں گا تو کیا ہوگا بچے بچوں کا کیا ہوگا بچیوں کا کیا ہوگا کاروبار کا کیا ہوگا اور تیسری ہماری شکایت یہ ہے حضرت کہ ہمارے کہ بھی نہیں نکلتا جیب میں سے بخیلی کی وجہ سے یعنی تین باتیں پوچھی غفلت کی وجہ سے تو بھی پڑی جاتی بزدلی کی وجہ سے جہاد میں نہیں جایا جاتا اور بخیلی کی وجہ سے جیب میں سے مال نہیں نکلتا ہم پھر کیا کریں کون سی کیٹیگری میں ہیں ہم تو کیٹیگری تو ہونی چاہیے آپ نے بڑا جواب دیا ایک دم ایک کل پوچھوں کل آپ کل کہوں گا پرسو کہوں گا ترسو کہوں گا یہ نہیں اسی وقت بیٹھے بیٹھے یوں کہا فرشتو کی تسبیح پڑھا کرو تو یہ اس کا بدرقہ ہو جائے گا بدل ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا فرشتو کی تسبیح کیا ہے آپ نے کہا سبحان اللہ کتنا بتایا سبحان اللہ اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھا کرو تو تم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے حضور نے یہ خاص طور سے تصویر کی طرف اشارہ کیا سبحان اللہ ایک تو سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم وہ الگ چیز ہے یہ حدیث ہے سبحان اللہ بحمدی ہی آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھ لو گے تو جنت میں اسی وقت کھجور کا درخت لگ جائے گا ایک درخت مدیر منورہ میں میں نے بیان کیا خواتین میں تو میں نے یہ حدیث بیان کی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے بیان کر کے میں نکلا اپنی کار میں بیٹھا بس روانہ ہونے والے تھے محرم شریف کے لیے ایک چھوٹی سی بچی دوڑ دوڑ دوڑی آئی اور اس نے کہا کہ شیخ میں نے پچاس درخت کھجور کے لگا لیے دوسرے بچے اس سے تھوڑی سی بڑی اس کی بہن تھی وہ آئی شیخ انا افضل منہا میں اس سے زیادہ افضل ہوں میں نے سو درخت لگا دی یہ سہزاد اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر بہت کرو درست شریف پڑھو قرآن شریف کی تلاوت کرو استغفار کرو سبحان اللہ پڑھو الحمد پڑھو لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تبلیغ سے چھٹی ہو گئی نہ وہ اس کا مقام اپنی جگہ ہے نماز کا مقام ہوتا اپنی جگہ ہے خرچہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقام اپنی جگہ ہے سمجھے گی نہیں ہر ایک کی جزوی جزوی فضیلت ہوتی ہے جزوی فضیلت جیسے کرنی کی جزوی فضیلت تھی کہ کرنی تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا حضرت علی سے کہا اے عمر اے علی <clears throat> میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی تم دونوں اپنی مقصد کی دعا اویس سے کروانا حالانکہ اویس عمر اور علی تو عشر مشرہ میں سے ہیں اونچے لوگوں میں حضرت عمر کا مقام تو بہت اونچا ہے ان کے دل میں بات آتی تھی قرآن نازل ہوتا تھا دل میں بات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے دل میں یہ بات آئی ہے آپ نے اس پر فیصلہ نہیں کیا کچھ وجہ سے خاموش رہے مشغول تھے بھیڑ بھاڑ تھی مجمع تھا خاموش رہے ابھی حرم سے باہر بھی نہیں نکلے اور قرآن کی عادل نازل ہوگی اتنا اونچا مقام تھا حضرت عمر کا کہ حضرت عمر نے حضور وسلم سے کہا کہ حضرت میری خواہش ہے آپ نے فرمایا کہ بتاؤ خواہش ہے یہ نا ہم لوگ جو ہے نا یہاں نماز پڑھیں مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے اچھے دیکھتے ہیں بھیڑ بھاڑ تھی ابھی حرم سے باہر نکلے بھی نہیں دروازے سے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے باہر نکلے باہر نکلتے ہی فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی من مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ بھائی دیجیے اٹھارہ مقامات ہیں قرآن شریف میں کہ ان کے ان کے دل میں بات آئی قرآن نازل ہو گیا جب اس کے عائشہ ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب تحمد کا قصہ ہوا مدینہ منورہ میں لمبا قصہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک چبھن گھاس پڑی ہوئی آسمان خاموش وہی آتی تھی دوسرے احکامات آتے تھے لیکن یہ میٹر کے بارے میں آسمان خاموش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو بلا کر مشورہ کرتے تھے تنہائی میں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی کو صدیق اکبر کو تو بلا نہیں سکتے ان کی بیٹی ہے حضرت علی کو بلا کر کہا علی پرائیویٹ مشورہ کرنا ہے تجھ سے کہیے یوں کہا یہ عائشہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں پورے مدینہ میں تو کیا خیال ہے تیرا تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں مدینہ میں عائشہ بہت ہیں یعنی ایک عائشہ کے بارے میں اتنی فکر کیوں اور پھر بھی حضرت میری ایک رائے یہ حضرت میری ایک رائے یہ اور وہ رائے یہ ہے کہ آپ کو طاقت ہی کرنی ہے آپ کسی سے نہ پوچھیں آپ جو ہے بری راؤ کو بلا لیں بری رائے یہ باندھی تو عائشہ کی ہر وقت ساتھ رہتی ہے ساتھ رہنے والی لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ عائشہ کیسی ہے کیا کرتی ہے یہ جو کوئی نوکر ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہاں تیری بات صحیح ہے بلا بری راہ کو بلا جا جاؤ جا جاؤ یہ سارا منظر حضرت عمر دیکھ رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے گھر میں حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے بلایا بری راہ کو دروازہ بند کرو دروازہ بند کیا بری را سے پوچھا بری میں کون ہوں جانتی ہوں تم ہاں اللہ کے رسول ہے جو پوچھو سچ سچ بتانا نے کہا ہاں اور جہاں جھوٹ بتائے گی تو آسمان سے وہی آ جائے گی بالکل میں جانتا ہوں اللہ کے رسول ہیں میرا ایمان ہے آپ پر اچھا بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے چونکہ میری رات میں معلوم تھی ساری باتیں میٹر چل رہی ہے تو حضرت نے کہا کہ حضرت بہت اچھی لڑکی ہے بہت بھولی بھالی ہے بہت دیندار ہے لیکن ایک اس کی کمپلین ہے یہ جملہ ایک کمپلین ہے جب وہ ایک کمپلین ہے تو دوسرا سنبھل کے بیٹھ گئی کیا ہے کمپلین بھی بتا کیا شکایت تو میرے میں نے کہا کہ حضرت کمپلین یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو بتا رہا مت ناراض ہو جائے گی ایک کمپلین ہے عائشہ کی میں نے ایک کمپلین دیکھی ہے تو بتاؤ کیا کمپلین یہ ہے کہ آٹا گنتی ہے اور آٹا گننے کے بعد کبھی کبھی وہ تھک جاتی ہے سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے یہ بات کہی کہیے بری رات تو کوئی کمپلین ہوئی نہیں آپ کے ذہن میں کوئی اور بات تھی کیا کہے گی اور بری رات نے یہ بات کہی اچھا جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں اب آخر میں بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کتنے بجے آخر میں بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ عمر ایک مشورہ کرنا ہے تو آپ نے کہا کہ حضرت مجھے پتا ہے آپ کیا مشورہ کرنے والے ہیں میں جانتا ہوں کہا عائشہ کے بارے میں کہا ہاں، عائشہ کے بارے میں ہی آپ مجھ سے پوچھنے والے ہیں اور مجھے آپ سے بات بھی کرنی ہے اور حضرت تھوڑی آواز اگر میری اونچی ہو جائے تو معاف کر دینا دروازہ بند کرو سب کو صحابہ ہوگا تم چلے جاؤ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ باتیں چل رہی ہے مدینہ میں تمہارا کیا خیال ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ عائشہ کے ساتھ نکاح یہ آپ نے کیا ہے کہ آسمان سے اللہ نے کروایا ہے کہ اللہ نے کروایا ہے اس پر حضور اللہ نے کروایا ہے اور کیا آپ کے نکاح میں گندی عورت اللہ تعالیٰ رکھے گا آپ کے اوپر تو گندی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی آپ پر گندی مکھی نہ پر مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی تو کیا یہ گندی عورت جو ہے آپ کے نکاح میں آپ کے حرم میں اللہ رکھے گا اور حضرت زور سے کہا حضرت میرے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جتنی باتیں چل رہی ہیں بہتان و نازیب ہادہ بہتان و نازیب یہ جملہ زور سے کہا صحابہ کہتے تھے باہر ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے ہم نے بھی سنا کہ بہتان و نازیب بہت بڑا بہتان ہے بس یہ بات کہی یہ بات کہتے ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی صبح نازیب یہی جملہ قرآن میں نازل ہوگا کتنا بڑا آدمی تھا حضرت عمر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمر اپنی نفرت کے دعا اویس سے کروانا وجہ وہ جزی ماں کی خدمت اویس کرنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے لمبا قصہ ہے خیر آپ لوگوں نے اجازت دی ہے یہ مختصر قصہ پورا کر لوں کر لوں بھائی قصہ پورا روایتوں میں یہ ہے کہ کرنے خط لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت میری ماں بیمار ہے اور مجھے آپ کو بھی دیکھنا ہے میں کیا کروں آپ نے فرمایا مجھے دیکھنے مت آتی ماں کی خدمت کر تو ماں کی خدمت کر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے جب اویس کرنے نے قبول کر لی یہ بات کہ نبی کا حکم ہے جذبہ یہ ہے نبی کو جا کے دیکھوں اور حکم یہ ہے کہ مت آؤ وہی رہو تو جہاں جذبہ اور حکم ٹکرائے آئے گا تو جذبہ ایک طرف رہے گا حکم پورا ہوگا یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ حکم ایک طرف ہے اور جذبہ ایک طرف ہے جذبہ ایک طرف حکم نمبر ون یہاں حکم ہے حضور کا ماں کے پاس رہو میرے پاس نہیں آنا حضرت میرا جذبہ دیکھو جذبہ چھوڑ دو آپ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حکم پورا کیا ہے اس لیے عمر اے علی تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی اپنے مفرت کے دعا اویس سے کروانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ دونوں ڈھونڈتے تھے یہ یمن کے رہنے والے تھے تو یہ آدمی یہ اویس کرنے ملتے نہیں تھے ان کو حضرت عمر نے کہا کہ علی اب کی مرتبہ تو کسی طریقے سے بھی اویس کو ڈھونڈنا ہے تو کیسے ڈھونڈے گے یہ کا کہیں ملے گا نہیں یہ یہ ملے گا تو عرفات میں ملے گا عرفات تو سارے حاجی ہوتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بتائی تھی عمر علی اس کی یہ ہے کہ وہ میان قد ہے اتنا قبول صورت نہیں ہے اور اس کی شانے کو اس کے یعنی یہ پیٹ کے اوپر یا بدن پر ایک نشان ہے ایک قسم کا اور یہ چیزیں اس اور نام اس کا اویس ہے بس یہ آدمی تمہیں ملے اس سے کہنا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو اب حضرت عمر نے جو ہے عرفات کے میدان کے اندر حضرت عمر نے خطبہ دیا سر حرم کی حالت میں ہوتے ہیں حضرت عمر نے کہا سارے حاجی میرے پاس آ جاؤ بھائی سب آؤ کوئی بھی کہیں نہ رہے سب آ گئے سب آ گئے پھر حضرت عمر نے کہا عراق میں جتنے ہیں سب کھڑے ہو جاؤ ایک وہاں سے کھڑا ہوا ہوا چلو آپ لوگ وہاں وہ پہاڑ کے پاس چلے جاؤ سب شامی جتنے ہیں سب کھڑے ہو جاؤ شامی ایک طرف چلے گئے مصری جتنے سب کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو سب کے ٹولے بنا دیے الگ الگ حجاز کے جو ہیں وہ سب کھڑے ہو جاؤ یعنی مکہ مدینہ قرب و جوار کے بدر کے اس کے ادھر کے جو بھی ہیں ان کو ایک طرف کر دیا اب کون بچا یو کہ یمن والے بچے کہ یمن والے میرے قریب آ جاؤ لائن لگاؤ حضرت علی کو اپنے پاس قریب کھڑا کر دیا دیکھ میں مسافہ کرتا ہوں اور تو جو ہے ذرا حیران کی حالت میں سب ہے تو وہ نشان والا آدمی دیکھتے رہنا بھائی اس نے کہا تھا نشان ہوگا تو حرم میں تو آدمی کا بدن کھلا رہتا ہے اب حضرت عمر نے کہا چلو مسافہ کرو وہ علاقی کہنے لے بھی انہوں نے ہم سے مسافہ نہیں کبھی کوئی بات ہے کوئی مسئلہ ہے مسافہ کیا ایک دو تین سب سب ہو گئے پورے وہ آدمی تو دکھا نہیں حضرت یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو حضرت علی سے پوچھا بھائی دکھا کیونکہ حضرت نہیں دکھا میں نے تو بہت گہری نگاہ سے دیکھا ہے کیوں اپنی معافی مسلم نے کہا مقصد کی دعا کروانا اب حضرت عمر نے کہا تمہارے قافلے میں کوئی اویس نامی آدمی ہے ایک آدمی کھڑا ہوا یو کا حضرت ہے اور وہ میرا چیک بھائی ہے لیکن حضرت آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے اس کی وہ تو پاگل ہے ہوا مجنون وہ تو پاگل ہے عمر نے کہا وہ پاگل نہیں ہے آپ پاگل ہیں مجھے اس کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی ہے کہاں ملے گا وہ آدمی بتاؤ تو انہوں نے کہا عرفات نہیں ہے عرفات نہیں ہے تو یعنی یہ قافلے میں آیا نہیں تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاگل ہے دوسرا آدمی اس کے پڑوس والا یہ تو یہ تو چھ بھائی ہو گیا نا اچھا ہو گیا دوسرا ایک اور کھڑا ہوا حضرت میرے پڑوس میں رہتا ہے میں بھی جانتا ہوں وہ پاگل ہے یہ کہا نہیں وہ پاگل ہے کیسا آؤ ہماری ملاقات کراؤ کہاں ہے وہ اچھا، چلو اب چار آدمی روانہ ہوں حضرت عمر حضرت علی اور یہ تو یمنی رشتے دار عرفات میں ایک جگہ درخت کے نیچے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے متاثر وہ ہے وہاں جا کے بیٹھے وہاں جا کے جو بیٹھے تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت یہی ہے دیکھیے داغ ہوا یہی ہے اب انہوں نے نے اس دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں جلدی جلدی سلام پھیری تو حضرت عمر کو تو جانتے نہیں تھے کدنی کون ہے حضرت عمر کون ہے حضرت علی لیکن اپنے رشتے داروں کو تو جانتے تھے ان سے مسافر کیا ہے کیا حضرت عمر نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام ہے عبداللہ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو سارے کے سارے ہیں بھائی تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے بتا بھائی عبداللہ تو سب ہے جتنے بیٹھے سب عبداللہ ہیں تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے وہ بتا میرا میری ماں نے میرا نام رکھا ہے اویس بات کھلی اویس ماں کی خدمت ماں والے ہوئے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا جب یہ پوچھا حضرت عمر نے تو سر سب نے جو ہے وہ ناراض ہو گئے آپ کون ہیں انٹرویو لینے والے میرا آپ کون ہیں یہ باتیں پوچھنے والے پھر میں آپ کو جانتا تو ایک رشتے دار نے کہا چچا نے کہا کہ بھائی صاحب یہ امیر المومنین ہے ہمارے دخت اچھا اچھا وہ ادب سے بیٹھ گئے ہاں حضرت میں نے یہ خط لکھا تھا کہا بس اب ہم آئے ہیں تیرے پاس کہ تم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو تو کرنے کے اندر لگے کہاں میں کہاں آپ نام سن رکھا تھا کہ کہاں میں کہاں آپ یہ فرمایا یہاں میں اور آپ کی بات نہیں ہے یہاں نبی کا حکم ہے کرنے نے دعا کے لحاظ اٹھائے کہ اے اللہ تو عمر کی مغفرت کر حضرت عمر نے کہا آمین حضرت علی نے کہا کہ مجھے بھی حضور نے حکم دیا تھا کہا اللہ علی کی وفرت کر حضرت علی نے کہا آمین پھر حضرت عمر نے کہا عرفات میں جتنے لوگ جمع ہے سب کے لیے مفرت کی دعا کرو سب کے لیے دعائیں مفرت کی کہ اللہ عرفات والوں کی کی کر کرو انہوں نے عرفات والوں کی طرف سے کہا آمین تو یہ ہوئے کرنے کو جو فضیلت ملی تھی وہ کلی فضیلت نہیں تھی وہ جزی فضیلت تھی سبحان اللہ بھی ہم نہیں پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ جزی فضیلت ہے کلی فضیلت نہیں ہے احکامات تو اللہ کے سارے پورے کرنے ہوں گے چلہ بھی دینا ہوگا قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہوگی تحجد بھی پڑھنی ہوگی مال بھی لگانا ہوگا اور سارے کرنے ہوں گے خالی اتنا کرنے سے ہٹے گا نہیں آدمی وہ جزی فضیلت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی تم چلو تم یہ بھی کرتے رہو اس کے برکت سے اللہ تمہیں جہاد میں جانے کا توفیق بھی دے دے گا اس کے برکت سے اللہ مال لگانے کی توفیق بھی دے دے گا اس کے برکت سے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق بھی دے دے گا اس سر سارے دن کا کام کرو گے انشاءاللہ بس اب ایک دعا کرتا ہوں جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے نا کہ جس کرم سے اللہ نے آپ کو یہاں ہم مجھے اور آپ کو مسجد علی میں جمع کیا اللہ تعالیٰ اسی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں اور ہماری قیامت کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع کر دے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ اللہ اور جنت بہت قریب ہے اور جنت بہت سستی بھی ہے ادنا سے ادنا درج دینداری والی زندگی گزارو سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں دینداری والی زندگی گزارنی ہے چالاکیوں والی نہیں چالاکیوں کے ساتھ دن کا کام مت کرو کہ چالک بن کے کرو نا اللہ کا متی فرما بردار تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت والی زندگی دے گا مرنے کے بعد بھی جنت والی زندگی دے گا ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت دے گا جنت میں کوئی کاروبار نہیں کرنا کوئی مکان نہیں بنانا آپ کو سب مکان بالکل تیار اور جنت کتنی آسان دس مرتبہ سر اخلاص پڑھ لو تو صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں فوراً محل اللہ تیار کر دیتے ہیں اور فرنش یہ نہیں کہ وہاں جا کر کام کرنا پڑے گا نا آپ کو کپڑے بھی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے خالی داخل ہو جاؤ اور ایک آج کا سبق آپ کو ایک اور دیتا ہوں ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اس آدمی سے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے آٹھوں دروازے ہیں جون سے دروازے چاہے تم داخل ہو جاؤ اور جون سی لڑکی سے چاہے جنت میں تم شادی کر لو اور پانچ نمازیں ہوتی ہیں پانچ نمازوں کے بعد اگر دس دس مرتبہ پڑھا تو روزانہ انشاءاللہ پانچ بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے وہ تو ہے ہی کرو گے انشاءاللہ بھائی اور بھی تیسرا ہے کہ دس مرتبہ جو پڑھے گا تو اللہ کا بہت محبوب بن جائے گا کئی حدیثیں تو اتنا میرا سبق یاد رکھا زندگی میں اس کو چھوڑنا مت لیکن ایک اشکال ہوگا آپ کے یہاں تو علماء ہی بہت ہوتے ہیں ماشاء اللہ فرض نماز فرائض کے بعد کے جو اسکار آتے ہیں جیسے تفریح فاطمہ ہے آیت الکرسی ہے اللہ پہلے ایک بات بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو دعائیں مانگتے تھے کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ ایک ساتھ نہیں آج یہ پڑھ لی کل وہ پڑھ لی پرسوں یہ پڑھ لی پرسوں یہ پڑھ لی تو میں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں وہ جملے امت کی زبان پر تو آ جائیں کہ میں اسے جمع کر دوں بھائی جب آپ کو فرصت ملے پڑھو نماز کے بعد پڑھو نماز کم سے کم نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے تو آ جائیں کام بھی شروع کیا لیکن منزل تک پہنچ نہیں سکا ادھورا رہ گیا یہ قرآن قرآن شریف کا کام میں نے مقدم سمجھا کہ یہ مقدم ہے اس لیے میں نے اس کو ادھورا رکھا ہے بعد میں اللہ چاہے گا تو پورا کریں گے انشاءاللہ اب خالی میں ایک اشکال کا جواب دے دوں کہ فرض نماز کے بعد مسجدہ جماعتیں بیٹھنا ہوتا ہے فرض نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں مقدم ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ فرض نماز کے بعد فوراً نہ پڑھ سکو دس مرتبہ سورہ اخلاق کوئی حرج کی بات نہیں ہے ظہر تک پورا کر لو فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو ظہر تک تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے بھائی ظہر بعد نہیں پڑھ سکتے تو اثر تک تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے اور اثر بعد نہیں پڑھ سکتے تو مغرب تک پورا کر لو چلتا چلتے موٹر چلاتے چلاتے کرو گے ان اس میں کسی عالم کو اشکال بھی نہیں ہوگا اور کوئی بات بھی نہیں ہوگی اور تو پھیلی ہوئی ہے اس میں تو کوئی اشکال کی بات ہے ہی نہیں دوسری بات یہ آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی سو مرتبہ پڑھ لے گا پڑھنے والے کے ایک لاکھ گنا معاف ہوں گے اس کی ماں کے بارہ ہزار گنا معاف اس کے باپ کے بارہ ہزار گنا معاف چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں یہ نہیں مر کے نا ماں باپ جو زندہ ہوتے ہیں ان کے بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا بارہ ہزار گنا کس کے ماں ماں کے بارہ ہزار باپ کے اور ایک لاکھ پڑھنے والے کے یہ بھی حدیث شریف میں ہے آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لینا انشاءاللہ اللہ کے بات ہر جمعہ کی نماز کے بعد کوئی آدمی سات مرتبہ سورہ اخلاق پڑھ لے سات مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے سات مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے صحیح حدیث شریف میں اگلی جمعہ تک اللہ تعالی کی پوری حفاظت میں آ گیا ان شاء اللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا کوئی بری خبر نہیں سنے گا کوئی برائی اس کے گھر میں نہیں آئے گی آگ نہیں لگے گی کوئی چیز آدمی جو کوئی کوئی سیل ٹریکشن وہ اللہ کے پروڈکشن میں آ گیا سات مرتبہ سور اخلاق سات مرتبہ سور فلق سات مرتبہ سور نام اور یہ کوئی باپو کا تعویذ نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے کرو گے انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق اپنا فرمائے اب جو ہے سنت پڑھ لیجئے پھر جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ شروع کریں گے of